ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں باپ ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا مطلب میں یہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا اللہ اللہ طلب میں ہم خاک ہو جائیں یہ دعا کرتے ہیں مضمون ہے کہ جس خاک کو ہم اہمیت نہیں دیتے اس خاک کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کی اہمیت جانو یہ خاک کی کتنی اہمیت اللہ کی طلب کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ رب کی طلب میں ہم خاص ہو جائیں یعنی قرب الہی ہمیں حاصل ہو جائے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے علماء کیا فرماتے ہیں کہ نوافل کی کثرت کرو جب نوافل پڑھے گا بندہ تو سجدے کی کثرت کرے گا سجدے کی کثرت سے ماتھے پر خاک کا نشان بنے گا وہ نشان ہمارے لیے حشر میں نورانی ہوگا تو کہتے ہیں یہ نشان جانتے ہو کیا یہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا یہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا جس خاک پہ رکھ رکھتے تھے قدم سید عالم رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شیدا گیا ہمارا اس خاک پہ قربان دل شیدا گیا ہمارا مقام کی بحث کی زمین اور آسمان کے درمیان ہوئی اعلی آلہ سنت عشق و محبت کے عالم میں گم ہو کر دونوں کا مناظر دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں زمین کہتی ہے کہ میرا مقام اونچا ہے آسمان کہتا ہے میرا مرتبہ بلند ہے تو فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے تو زمین کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں مناظر کیسے کہ آسمان کہتا ہے میرے پاس چاند سورج ستارے زمین میرے پاس آبشار پہاڑ دریا ہے سمندر چنی ہے چنا آسمان کہتا ہے میں ایسی دلیل دوں زمین کو کہ زمین کو خاموش کر دوں آسمان کہتا ہے کہ جس کا طالب ہر کوئی ہے دنیا میں یعنی, یعنی جنت وہ تو مجھ سے قریب یہ سوچ کر کے اب زمین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا زمین نے ایسا تانا دیا کہ حضرت کہتے ہیں اس کی کمر کو ٹیڑا کر دیا خم ہو گئی پشت فلک خم ہو جانا ٹیڑا ہو جانے کے معنی ہے کسی کی کمر ٹیڑا کر دینے کے معنی ہے اس کو لاجواب کر دینا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین نے آسمان کو ایسا جواب دیا کہ اس نے لاجواب کر دیا آسمان اور تانا کیا ہے اب تانا سنیے زمین نے کیا کہا خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے سن سن سن ہم ہمیں مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہمارا سن ہم پہ مدینہ ہے رتبہ ہے ہمارا اس نے رقب خاک شہر شاہ سے پایا جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا نہ سمجھے بڑے بڑے دعوی کرنے والا اور خود کو بہت پڑھا لکھا سمجھدار بتانے والوں جب تم سے خواب کے معنی پوچھتے ہیں تو تم بتاتے ہو کیا اور ہوتا ہے مانا کیا مثلاً کسی کو کہیں دو اور دو کتنے ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں وہ کہے گا چار لیکن وہ کہے دو اور دو تین ہوتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے غصے میں یہی کہیں کہ نہیں آتا محاورت یہی کہا جاتا ہے یعنی تمہیں نہیں معلوم کہتے خاک کا معنی ہم سے پوچھو ہم سے اور خاک کا مقام کیا بتاتے ہیں اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے اس خاک میں مد شہ بدہ ہے ہمارا اس خاک میں میں شہ بدہ ہے ہمارا اس خاک سے مزارے شہ کون مامور اسی خاک سے ابلا ہے ہمارا مامور اسی خاک سے ابلا ہے ہمارا خود کو کامیاب نہیں سمجھیں گے اگر مرنے کے لیے ہمیں مدینے کی مٹی نہ ہو ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی آباد آباد رضا جس پہ مدینہ ہے گیا ہیں اور مدینے کے بعد محتاج ہو

تمہاری گلی ہے محتاج ہوں تم سے نم تو پھر جو تم سے نم تو پھر ارے کیسی بار کا اس بار کا مانگا کہاں سے مانگا جو تم سے نما تو پھر تمہارا راستہ ہے میں ایک محتام رم مدینے میں موت آ جائے یہ ہر ہر خواہش کرتا ہے کیوں اس لیے کہ علماء سے سنتا سننی کیا سنتا کہ علماء فرماتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ جو دو حدیثیں تو بہت مشہور ہیں جس میں ایک کا مفہوم یہ ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جو مدینے میں مر جائے میرا عاشق میں اس کی شفاعت کے لیے درخواست کروں گا اور دوسری جگہ آتا ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا تو کون سی نہیں چاہے گا مدینے میں موت ہوتا ہے اور علماء فرماتے ہیں مدینے کی موت ہمیشہ کی زندگی مدینے میں فنا ہمیشہ کی بقا تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر تر تر وہاں جا کے مرنا جینے سے بہتر میسر جو